ولا صدی بات چل رہی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا ہے کہ اور لوگ بھی جو ایمان لائیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کی طرح اپنا ایمان بنانے کی کوشش کریں اس میں کہ توحید کے اعتبار سے رسالت کے اعتبار سے انبیاء پر ایمان لانا کتب پر فرشتوں پر اور اسلام کی ہر بات ہاں اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے اسلام کی ہر بات کو ماننا یہ ایمان ہے پھر یکفی کہوں اللہ و سمیع العلیم کیا آپ سمجھائیں اگر لوگ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے اگر یہ لوگ کوئی شر بھی پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے جس کو قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا واللہ یاسم کا من الناس کہ اللہ تعالیٰ اے نبی آپ کی حفاظت فرمائیں گے اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں کے مقابلے میں آپ کا کام ہے جو ہم آپ کو وہی کے ذریعے سے پیغامات ارشاد احکام عوامر نہیں دے رہے ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے جائیں گے فرمایا صرف صبغت اللہ اللہ کا رنگ یہ مفول ہے فعل معذوف کا بعض حضرات نے اس کا فعل یہ لکھا ہے کہ لازم پکڑو اللہ کے رنگ کو اور اللہ کے رنگ کے مقابلے میں اور کون سا رنگ بہتر ہو سکتا ہے اور ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں رنگ سے مراد کیا ہے علماء نے لکھا ہے کہ رنگ سے مراد دینداری ہے کہ جو شخص جتنا دیندار ہوگا وہ اس دینداری میں رنگا ہوا ہوتا ہے چنانچہ بہت سارے لوگ نیک اور متقی شخص کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں حالانکہ ان کی ابھی نیکی نہیں دیکھی ان کی عبادات ریاضات کوئی مجاہدہ معاملات یہ نہیں دیکھے لیکن زہری وضع قطع شکل دیکھ کر انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص نیک ہے اس لیے کہ دینداری جو ہے نا جتنی جتنی دینداری ہوتی جاتی ہے وہ اتنا اتنا چہرے کے اوپر عکس آتا جاتا ہے تو یہ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ چہرے پر اتنی دینداری آ جاتی ہے تو یہی اللہ کا رنگ ہے یعنی سنت کا اتباع مستحبات نوافل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی پیروی خواہ آپ کی سنن خدا ہوں خواہ سنن عادیہ ہوں خواہ سنن زوائد ہوں سنن خدا ان سنتوں کو کہتے ہیں کہ جن پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے سنن زوائد ان سنتوں کو کہتے ہیں کہ جن پر عمل کرنا ثواب ہے نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہے سنن زوائد غیر مست غیر ہے جن کو کہہ دیں ایک ہے سنن عادیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یوں تھی اب امتی کی ذمہ آپ کی عادت لازم کے درجے میں نہیں ہے کہ آپ نے اس رنگ کا سوٹ پہنا اس طرح جوتا پہنا یہ والی خوشبو لگائی فلاں یہ آپ کی عادت مبارک ہے لیکن ایک امتی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کو بھی اپنے اوپر اپناتا ہے سنن زوائد کو بھی اختیار کر رہا ہے سنن خدا کو بھی لے رہا ہے تو وہ اتنا اتنا اس کے وجود پر رنگ چڑھتا جائے گا سمجھ گئے بات ہو کہ رنگ سے مراد سے بغت اللہ سے مراد ہے دینداری جو شخص جتنا ایمان والا جتنا دیندار ہوگا اس کے چہرے کے اوپر اتنی دینداری نمایاں ہوگی اس کی گفتگو سے اس کے وضع سے احوال سے عادات سے سنت کا ایک عکس ملے گا تو فرمایا سبغت اللہ اللہ کا رنگ لازم پکڑو یعنی دینداری کو اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کے رنگ کے مقابلے میں یعنی اللہ کے ہدایات کے مقابلے میں اور کون سی ہدایت زیادہ بہتر ہو سکتی ہے بعض حضرات نے یہ لکھا ہے دوسری تفسیر سے اللہ کی کہ یہود تو ختنہ کرتے تھے اور عیسائی جو ہیں وہ ختنہ نہیں کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے کہ جب بچہ پیدا ہوتا عیسائی لوگ نصارہ تو بچے کو ایک پانی میں نہلاتے اس میں کوئی رنگ ڈالتے تھے اور اس بچے کو نہلا دیا نومولود بچے کو نہلا دیا اور کہتے تھے کہ بس اب یہ رنگ آ گیا ہے اس کو اب کوئی ضرورت نہیں ہے ختنے کی فلاں چیز کی ان چیزوں کی تو اس پر فرمایا کہ یہ کیا تمہارا اپنا ایجاد کردہ اختراع ہے یہ سبغت اللہ جو اللہ کی ہدایات ہیں جو احکام ہیں اصل وہ رنگ ہے خود اپنی طرف سے ایک رنگ میں لڑکے کو نہلا کر اس کو تمام عیوب سے منزہ سمجھ لینا یہ غلط ہے اپنی طرف سے یہی تو بدعت ہوتی ہے رسم ہوتا ہے امن حسن امن سبغا صبغ امن عابدون سب سے بہترین رنگ یعنی دینداری کا رنگ وہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئے وہ رنگ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہ سب سے قیمتی نیکی ہے سب سے اونچا تقوی ہے سب سے بڑی پرہیزگاری ہے سب سے بڑا ولی اللہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق اس کے عمال ہیں اگر ویسے ایسے وہ بہت ساری نیکیاں کر بھی رہا ہے جو قرآن و سنت سے ان کا ثبوت نہیں ہے وہ شخص کوئی نیک نہیں ہے فرمایا ونہن عابدون اور ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں بندے ہیں عبد ہیں عبد کا معنی فرما بردار ہونا غلام ہونا متبع ہونا آجز ہونا انکسار ہونا عبادت گزار ہونا یہ سب عبد کے معنی ہیں یعنی ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں غلام ہیں جیسے حکم ہو رہا ہے اس کے مطابق ہماری پیروی ہو رہی ہے فرمایا کو لتحاج جو ننا فلّہ وہ و رب کو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کیا تم ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے معاملے سے مراد اللہ کی توحید میں اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے میں اللہ تعالیٰ کی ہم پر جو وہی آ رہی ہے اس میں قرآن مجید کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں نبی بنایا بلو اسحاق میں سے کیوں نہیں آیا دیکھو اللہ رب العزت وہ رب نا و رب کو وہ ہمارا بھی رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے اس کے اختیار میں ہے جس کو پہلے گزشتہ میں آ چکا ہے کہ یختص برحمت ہی میں یشا اللہ رب العزاد جس کو نبوت کے اعتبار سے چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے اب جب وہ اللہ تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے آج تک اس اللہ کی مرضی رہی تو بنو اسحاق میں سے پیغمبر آتے رہے اب اسی اللہ کی مرضی ہے تو بنو اسماعیل میں سے مجھے پیغمبر بنا دیا تو وہ تو اللہ کی شان ہے جس کو وہ پیغمبر بنا دے اور اصل تو جو دین کی نسبت پیغمبر کی طرف ہوتی ہے دین کی نسبت پیغمبر کی طرف یہ تو نسبت مجازی ہے اصل تو نسبت دین کی اللہ رب العزت کی طرف ہے نا اللہ تعالیٰ جس کو پیغمبر بنا دے پھر وہ اللہ تعالیٰ احکام ہدایات اس پیغمبر پر نازل فرماتے ہیں اور ساتھ یہ فرما دیتے ہیں کہ اس پیغمبر کی اتباع کرو پیروی کرو پیغمبر کی طرف نسبت دین کی ہونا یہ نسبت مجازی ہے نسبت دین کی اصل تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ پیغمبر بنا دے اپنے دین کے احکام کی ہدایات دے دے اس کی پیروی اس وقت کے لحاظ سے لازم ہوتی ہے اور اب آخر میں رسول آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا دیا قرآن مجید کتاب نازل کر دی تو تم کیوں ہمارے ساتھ جھگڑے ہو جھگڑتے ہو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یعنی اللہ کے فیصلے میں اللہ کے توحید میں اللہ کے قرآن کے نازل کرنے میں اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر بنانے میں ان معاملوں میں تم ہمارے ساتھ کیوں جھگڑتے ہو وہ ہمارا رب ہے تمہارا بھی رب ہے اس کے اپنے فیصلے ہیں جس کو چاہے بنو اسحاق میں سے بنو اسماعیل میں سے جس کو چاہے پیغمبر بنا دے والا نا مالو نا غلام ہم تو سمجھا رہے ہیں کہ یہ آخری پیغمبر ہے یہ ہدایات ہیں اب کوئی شخص نہیں مانتا تو ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور وہی کام آئیں گے اور تم جو عمل کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہیں ہاں بہتر ہوں یا برے ہوں اس کی سزا یا ثواب فائدہ یا نقصان ہر عمل والے کو ملے گا جس پر قرآن مجید کی مختلف آیات شواہد ہیں ہر انسان کو اپنے امان اور عقیدہ کام آئے گا نہن نلو مخلصون اور ہم خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں علماء نے مخلص کی تعریف کی ہے کہ مخلص وہ شخص ہوتا ہے جس کے عقیدے میں اعمال میں شرک نہ ہو اور اس کا عمل ریاکاری سے پاک ہو مخلص وہ شخص ہے جس کے عقیدے میں اور عمل میں شرک نہ ہو اور اس کے عمل میں اخلاص ہو ریاکاری نہ ہو یہ جو اخلاص ہے اور اس میں ریاکاری نہ ہو یہ ایک خاص بات ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان میں ہے کوئی شخص کسی کے بارے میں یہ نہیں فیصلہ کر سکتا اندازہ ہو سکتا ہے قطعی اور حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص مخلص ہے یا ریاکار ہے تو انسان کو خواہ چھوٹی نیکی ہو یا بڑی اس نیکی کے کرنے سے پہلے اپنی نیت کا اپنے دل کا جائزہ لے لے کہ یہ نیکی میں خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا اس میں کوئی دوسری باتیں بھی درمیان میں داخل ہیں اگر خالص اللہ کی رضا کی سمجھ دل سے آ رہی ہے تو الحمدللہ اور اگر درمیان میں کوئی اور چیزیں داخل ہو رہی ہیں تو اپنی نیت کی تجدید کر دے دوبارہ نیت کر لے دوبارہ عہد کر لے خالص کرے اپنی نیکی کو ورنہ کیا فائدہ ہے ایک ایک بزرگ نے فرمایا کہ ریا کاری جو ہے یہ ایک تو وہ نیکی ختم ہو جاتی ہے جو کر رہا ہے دوسرا خود ریا کاری پر بھی گناہ ہوتا ہے نماز پڑھی کسی کو دکھانے کے لیے ایک تو یہ نماز قبول نہیں ہے دوسرا یہ مطلق جو ریاکاری ہوئی ہے اس پر گناہ بھی ہے ثواب کے بجائے تو مخلص کا معنی ہے اپنے عقیدے اور اعمال کو شرک سے پاک کرنا ریاکاری سے اپنے عمل کو پاک کرنا خالص اللہ کی رضا کے لیے توحید اور رسالت کے اوپر قائم رہ کر دینداری کو اپنانا یہ اخلاص ہوتا ہے فرمایا ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسبات کا و نصارہ کہ تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب یا اس کی اولاد یہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی تھے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی تھے کل انتم عالم و ملّہ آپ فرما دیجئے کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ یہ یہودی تھے یا عیسائی یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم یا ان کی یہ اولاد ماں کان ابراہیم یہودیم ولا نسرانیم ولا کن کان حنیف مسلم و ماں کان من المشرقین نہ وہ مشرقین میں سے ہیں نہ عیسائی ہیں نہ نہ یہودی ہیں ولا کن کان حنیف مسلم وہ تو ایک وحد اللہ شریک ذات کی بات کرنے والے تھے تو تم کیسے کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تمہاری بات درست ہے یا اللہ رب العزت کی وہی دوست ہے ظاہر ہے کہ تمہاری بات غلط ہے اور اللہ رب العزت نے جو پیغمبر پر آیت نازل فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام یوں بندے تھے اور اس طرح ان کا عقیدہ تھا وہ درست ہے فرمایا کہ ازلم ممن قتم من اللہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے معاملے میں گواہی کو چھپائے کتمان حق بھی برا ہے اور کتمان شہادت بھی برا ہے اور شہادت و زور بھی گناہ کبیرہ ہے کتمان حق وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو دین کا مسئلہ معلوم ہے اور اس سے وہ بات پوچھی گئی تو وہ شخص معاذ کوئی اپنے مفاد اغراض یا رشتہ داری یا وہ کمیٹی کے چیئرمین صاحب ہیں مولی صاحب کچھ مسئلہ گول مول کر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے تو حق بات کو چھپانا خواہ کسی ہی وجہ سے حق بات کو چھپایا جا رہا ہو دنیاوی اغراض کے حصول کے لیے یا کسی کے خوف سے حق بات کو چھپایا جا رہا ہو تو یہ الجم من النار حدیث میں آتا ہے کہ حق بات کو چھپانے والے کو آخرت میں آگ کا لگام پہنایا جائے گا یہ کتمان حق کی وعید ہے دوسری بات ہے کتمان شہادت گواہی کو چھپانا کسی بندے کے بارے میں کوئی بات معلوم ہے اور اس کی شکایت ہو گئی جب کسی شخص سے اس کے بارے میں گواہی پوچھی گئی اسے سچی بات بتا دینی چاہیے کہ یہ بات ہے اب وہ رشتہ داری کے اعتبار سے والدین ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید نے پورے رشتہ داروں کو گنا ہے کو اللہ ان سے قوم یعنی کون قوامین علی اللہ شہدا بالقست کہ تم انصاف کے ساتھ گواہی دو ولو اعلیٰ انف سے قوم خواہ تمہارے اپنے خلاف ہو اول والدین اقربین خواہ ہاں، والدین کے خلاف ہو والدین سے زیادہ تو قریبی کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا اور کسی رشتہ دار دوست کے خلاف ہی کیوں نہ گواہی ہو لیکن تم انصاف کے ساتھ گواہی دو اگر بات سچی معلوم ہے اور معاذ رشتہ داری یا کچھ تعلق وغیرہ کی وجہ سے کہ یہ ہماری یونین کے بندے ہیں جی یہ تاجرانہ یونین ہے یہ ہمارا یوں پروگرام کیا تمہاری یونین کیا تمہارا پروگرام ہے تم ایک دیندار شخص ہو مسلمان ہوئی ہو ایمان لایا ہے شریعت آپ کو کہتی ہے کہ حق بات بتانی ہے جو بات آپ کو معلوم ہے وہ سچی بات بتاؤ تو ایسے ہی معاملے میں تو ایمان کو ایمان والے کو پرکھا جا رہا ہے کہ اپنی یونین کو ترجیح دے رہا ہے رواج کو ترجیح دے رہا ہے اپنے علاقے لسانیت وطنیت کو اپنے اس گاؤں کو محلے کو وغیرہ پڑوسیوں کا خیال کر رہا ہے یا اللہ باپ کی بات کو مان رہا ہے تو کتمان شہادت بری چیز ہے گناہ کبیرہ ہے جس کو یہاں پر فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں حق بات کو چھپا رہا ہے گواہی کو چھپا رہا ہے وہ کون سی گواہی ہے جو یہاں ذکر ہوئی بات یہ ہے کہ پہلی تمام آسمانی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم ذکر تھا اور ان اہل کتاب یہودیوں کو جو مدینہ کے یہودی تھے خصوصاً ان علماء یہود کو پتہ تھا کہ جو بشارتیں نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی ہیں یہ وہی پیغمبر ہے لیکن یہ گواہی جو ان کی کتاب تورات اور انجیل میں موجود تھی نبی آخر الزما کے برحق ہونے کی وہ اس گواہی کو چھپا رہے تھے تاکہ لوگ کہیں نبی کی طرف نہ چلے جائیں اور ایمان نہ لے آئیں تو فرمایا کہ ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو ان کی کتابوں میں بات موجود تھی ہمارے پیغمبر کے اوپر گواہی دینے کی کہ یہ اس طرح کی صفات کا حامل ہاں آخری پیغمبر ہوگا اور انہوں نے اس گواہی کو چھپایا اس سے بڑا ظالم کون یہ تو یہاں کی گواہی کی بات ہے ایک ہے شہادت و زور جھوٹھی گواہی ویسے ہی ایک شخص نے ایک پلندہ بنایا جھوٹ کا اور درخواست دے دی ہے قاضی صاحب کے پاس اور ادھر سے وہاں باہر ہی بیٹھے ہوتے ہیں آپ تو بہتر جانتے ہیں ہمارا عدالتی نظام ادھر ہی بندے بیٹھے ہیں ہاں جی گواہ ضرورت ہے گواہی دینی ہے فلان قرآن اٹھانا ہے یا ویسے قسم اٹھانی ہے اور وہ پیسوں پر گواہ کچھ واقع کا علم ان کو نہیں ہوتا جیسے ان کو وکیل پڑھاتا ہے جیسے ان کو وکیل پڑھاتا ہے وہ اس ترتیب کے مطابق اندر جا کے گواہی دیتے ہیں اور ان سے پیسے لے لیتے ہیں یہ شہادت و سور ہے قرآن مجید نے جو گناہ کبیرہ بیان کیے ان میں سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا اور ناحق کسی مسلمان کو قتل کرنا تمام گناہ کبیرہ میں سے یہ چار سب سے بڑے گناہ کبیرہ ہیں کہ والدین کی اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا جھوٹی گواہی دینا اور چوتھی بات کہ کسی مسلمان کو بلا وجہ قتل کر دینا یہ بہت بڑے گناہ کبیرہ ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتے ہیں فرمایا قتم شہادت اللہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بارے میں ان کے پاس جو گواہی تھی انہوں نے اس گواہی کو جٹنا چھپایا یعنی نبی برحق کی گواہی جو ان کی کتابیں موجود تھی ان سے بڑا پھر ظالم کون ہے فرمایا فرما نما نماتول اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں مولت دیتے ہیں یہ وہ املیل قرآن تھا نا ہم ڈھیل دیتے رہتے ہیں کرتے رہو کیا کرتے ہو کرتے رہو کہاں جاؤ گے پھر جب گرفت آئے گی تو فرمایا کہ ہمارے ڈھیل دینے سے تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے اعمال سے بے خبر ہیں بغافل بافل تعملون اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے فرمایا دل کو امتن قد خلط لہا ما کسبت یہ عید پہلے بھی گزری ہے اسی رکوع میں کہ یہ ایک جماعت تھی برگزیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد خاندان ان وہ گزر چکی ہے ان کے اچھے اعمال وہ ان کے لیے تمہارے اعمال تمہارے لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ دوبارہ عید کیوں پہلی ہی ابھی اسی میں آئی ہے پہلی والی عید وہ یہود کو تمبی کر رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل خانہ کے اعمال ان کے لیے اور اے یہود و نصارہ تمہارے اعمال تمہارے لیے ہوں گے جیسے اپنا عقیدہ اپنا عمل بناؤ گے یہ جو عید پہلے آخری آخری عید ہے یہ مسلمانوں کے تمبی کے لیے ہے کہ تم بھی کہیں آخری شریعت آخری امت ہونا آخری پیغمبر کے اوپر ایمان لایا بس یہ ہمارے پیغمبر تو سب سے بڑے پیغمبر ہیں اب ہمیں اپنا ایمان صحیح کرنے کی عقیدہ صحیح کرنے کی اعمال صحیح کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم تو اشرف العم ہیں اور خاتم النبیین کے پیروکار ہیں نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو سامنے لاؤ جب آپ نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو خطاب کیا تھا اور اس میں فرمایا تھا کہ اے بنو ہاشم اور اے بنو عبد المطلب تم یہ نہ سمجھنا کہ تم خاندان رسول ہو اور اپنے عقیدے اور اعمال سے بیزار ہو کے بیٹھے رہو کہ ہم اپنے پیغمبر کے رشتہ دار ہیں اور ہماری تو نجات ہی نجات ہے یاد رکھو ایسا نہیں ہوگا تمہارا اپنا ایمان اور عقیدہ اعمال اگر درست ہوں گے تو پیغمبر کی رشتہ داری بھی کام آئے گی اگر تمہارا ایمان اور اعمال صحیح نہیں ہوں گے تو پیغمبر کی رشتہ داری تمہیں کوئی کام نہیں آئے گی تو ہم یہ کہنا کہ ہم نے جی سلسلے چشتیہ سے بیت کی ہوئی ہے وہ جی فلانے مزار کے اوپر ہم تو سلانہ پیدل چل کے کیا ننگے پاؤں ننگے پاؤں پیدل چل کے جاتے ہیں اور اس میں فلان کرتے ہیں یہ نسبتیں قائم کر کے جاہل لوگ بیٹھے ہیں جن نسبتوں کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ اعمال بنانے کی توفیق نصیب فرمائے